حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور صفیہ بنت ہی کو حج میں حیض آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی کیا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کیا عورتوں نے جواب دیا کہ کر لیا ہے آپ نے اس پر فرمایا कि फिर निकलो सही बुखारी हदीस नंबर तीन सौ अट्ठाईस